بسم الله الرحمن الرحيم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم کرنے والے ہیں یاسین والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون یاسین قسم ہے قرآن با حکمت کی کہ بے شک آپ اے نبی من جملہ پیغمبروں کے ہیں سیدھے رستے پر ہیں یہ قرآن اللہ تعالیٰ زبردست مہربان کی طرف سے نازل کیا گیا ہے کہ آپ اے نبی ایسے لوگوں کو ڈرائیں جن کے باپ دادا نہیں ڈرائے گئے تھے سو اسی سے یہ بے خبر ہیں ان میں سے اکثر لوگوں پر بات ثابت ہو چکی ہے سو یہ لوگ ایمان نہ لائیں گے سورہ یاسین کی فضیلت میں کوئی ایک حدیث بھی ثابت نہیں ہے ہاں البتہ امام دارمی نے اپنی سنن کے اندر حدیث نمبر تین ہزار چار سو بائیس کے تحت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بسند حسن لیداتی ہی آپ کا یہ قول نقل فرمایا ہے ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جو شخص صبح کے وقت سورہ یاسین پڑھے تو اسے شام تک آسانی عطا ہوگی اور جو شخص رات کے وقت سورہ یاسین پڑھے تو اسے صبح تک آسانی عطا ہوگی یعنی اس کے دن و رات آرام و راحت سے گزریں گے اب سامعین ان آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے حروف مقطع جو صورتوں کے شروع میں ہوتے ہیں جیسے یہاں یاسین ہے ان کا پورا بیان ہم سورہ بقرہ کی تفسیر کے شروع میں کر چکے ہیں لہٰذا اب یہاں اسے دہرانے کی ضرورت نہیں بعض لوگوں نے کہا ہے کہ یاسین سے مراد اے انسان ہے بعض کہتے ہیں حبشی زبان میں اے انسان کے معنی میں یہ لفظ ہے کوئی کہتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے پھر آگے اللہ فرماتے ہیں قسم ہے محکم اور مضبوط قرآن کی جس کے آس پاس بھی باطل پھٹک نہیں سکتا کہ بال یقین ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں سچے اچھے مضبوط اور عمدہ سیدھے اور صاف دین پر آپ ہیں یہ سرات مستقیم رب رحمان و رحیم کی ہے یہ دین اللہ ہی کا اتارا ہوا ہے جو عزت والے اور مؤمنوں پر خاص مہربانی کرنے والے ہیں جیسے اللہ نے سورہ شعرا کی آیت نمبر باون میں فرمایا وہ ان نقل انقلات مستقیم الیا اور بال یقین اے نبی آپ راہ راست کی رہبری کرتے ہیں جو اس اللہ کی طرف سیدھی راہ ہے جو آسمان و زمین کے مالک ہیں اور جس کی طرف تمام امور کا انجام ہے تاکہ آپ عربوں کو اے نبی ڈرائیں جن کے بزرگ بھی ہوشیار نہیں کیے گئے جو محض غافل ہیں ان کا تنہا ذکر کرنا اس لیے نہیں کہ دوسرے اس تنبی سے الگ ہیں جیسے کہ بعض افراد کے ذکر سے عام کی نفی ہو نہیں ہوتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بحثت عام تھی ساری دنیا کی طرف اس کے دلائل بست و تفصیل سے سور آراف کی آیت نمبر 157 یا ایوہ الناس انی رسول اللہ علیکم جمعہ کی تفصیل میں بیان ہو چکے ہیں اکثر لوگوں پر اللہ تعالیٰ کے عذابوں کا قول ثابت ہو چکا ہے انہیں تو ایمان نصیب نہیں ہونے کا وہ اے نبی آپ کو جھٹلاتے ہی رہیں گے